جو شخص گناہ نہیں چھوڑ پا رہا اور ہم لوگ بھی حضرت نے فرمایا ابھی کل ہی نصیحت فرمائی یہ سب مجھے ہی فرمایا آپ اپنے سب دوستوں کو یہ دیں اصلاح کا آسان نسخہ ہم سب کے پاس ہے بھی پرچہ بہت سے لوگوں نے پلاسٹک کوڈنگ کر کے لگایا ہوا بھی ہے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا گھر میں کتابیں رکھنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا عمل کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا اللہ والوں کی صحبت یا ان کے غلاموں کی صحبت میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ عمل کریں دو رکعت نفل نواز توبہ کی نیت سے پڑھ کر یہ دعا مانگو اے اللہ میں آپ کا سخت نافرمان بندہ ہوں آواز آئی آپ کو گھر والے آئے آپ اکیلے آپ اکیلے آئے نا بس صحیح اے اللہ میں آپ کا سخت نافرمان بندہ ہوں میں فرما برداری کا ارادہ کرتا ہوں نظر بچانے کا غصے کو پینے کا شریف پردہ کرنے کا میں ارادہ کرتی ہوں مگر میرے ارادے سے کچھ نہیں ہوتا اسی طرح گندی فلم سے بچنے کا نیٹ پہ تصویریں دیکھنے سے میں ارادہ کرتا ہوں مگر میرے ارادے سے اللہ کچھ نہیں ہوتا اور آپ کے ارادے سے سب کچھ ہو سکتا ہے غور سے سنیں آپ اس میں مت لگیں بس آواز جا رہی ہے اس ابھی اس میں بہت سے لوگ اس میں لگے رہتے ہیں اور دین کی بات نہیں سنتے اتنے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت تھوڑی <coughs> تو میں چاہتا ہوں کہ میری اصلاح ہو ہم لوگ یہی چاہتے ہیں ہم لوگ اللہ والوں سے ان کے غلاموں سے یہ بیٹھے ہوئے کہ ہم لوگ ہماری اصلاح ہو جائے ہمارے اللہ ہمت نہیں ہوتی ہم لوگ چاہتے ہیں ہم لوگ تقبیر اولا سے <laughs> نماز پڑھیں عورتیں چاہتی ہیں کہ ہم لوگ غصے کو پینے والی ہو جائیں چڑچڑاپن ابھی تک ہے اتنے خط لکھ دیے میں پریشان نہ ہوں تو یہ پڑھ لیا کریں اس کو یہ پرچہ لے لیں میں چاہتا ہوں میری اصلاح ہو مگر ہمت نہیں ہوتی آپ ہی کے اختیار میں ہے میری اصلاح یعنی ہر نماز کے بعد یا کم از کم صبح شام فجر اور مغرب کے بعد یا دن میں ایک دفعہ ہی صحیح اس کو پرچے کو اپنے پرس میں رکھیں عورتیں مرد حضرات اپنے پہلے مردوں کی بات آنی چاہیے مرد حضرات اپنی اوپر والی جیب میں رکھ لیں عورتیں اپنے پرس میں رکھ لیں احتیاط سے اس پرچے کو چھوٹا سا پرچہ ہے فوٹو اسٹیٹ ہے اور اس کو پڑھ لیا کریں کہ اے اللہ میں سخت نالائق ہوں سخت خبیص ہوں سخت گنہ گار ہوں میں تو عاجز ہو رہا ہوں آپ ہی میری مدد فرمائیے میرا قلب ضعیف ہے گناہوں سے بچنے کی قوت نہیں ہے آپ ہی قوت دے دیجئے میرے پاس کوئی سامان نجات بھی نہیں ہے آپ ہی غیب سے میری نجات کا سامان پیدا کر دیجئے اے اللہ جو گناہ میں نے اب تک کیے ہیں ان آپ کی رحمت سے معاف فرما دیجئے گو میں یہ نہیں کہتا کہ آئندہ ان گناہوں کو نہیں کروں گا میں جانتا ہوں کہ آئندہ پھر کروں گا لیکن پھر معاف کرا دوں گا سبحان اللہ غرض اسی طرح سے روزانہ اپنے گناہوں کی معافی اور آجزی کا اقرار ہو اپنی اصلاح کی دعا اپنی نالائکی کو خوب اپنی زبان سے کہہ لیا کرو صرف دس منٹ روزانہ یہ کام کر لو لو بھائی دوا بھی بد پرہیزی بھی مت چھوڑو یعنی اپنے حرام کام بھی کرتے رہو اور دوا بھی مت پیو بد پرہیزی بھی مت چھوڑو صرف اسی تھوڑے سے نمک کا استعمال سوتے وقت کر لیا کرو یا سوتے وقت کر لیں آپ دیکھیں گے کچھ دن کے بعد غیب سے ایسا ہو جائے گا کہ ہمت بھی قوی ہو جائے گی شان میں بٹا بھی نہیں لگے گا اور دشواریاں بھی پیش نہیں آئیں گی غرض غیب سے ایسا سامان ہو جائے گا جو آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہے اب دوبارہ پڑھتا ہوں کیونکہ آج کل ہمتیں کمزور ہیں دماغ کمزور ہیں ایک وقت میں دماغ میں بات گھستی نہیں ہے اے اللہ میں آپ کا سخت نافرمان بندہ بنتا ہوں میں فرمبرداری کا ارادہ کرتا ہوں نہ میرے ارادے سے کچھ نہیں ہوتا اور آپ کے ارادے سے سب کچھ ہو سکتا ہے اس طرح چھوٹی بچیاں سن رہی ہیں وہ ارادہ کرتی ہیں کہ امی کو تنگ نہیں کریں گی بڑی بہن کو تنگ نہیں کریں گی اور پھر بھی کر دیتی ہیں اتنی دفعہ خط میں لکھا کہ بھائی نہیں کرنا چاہیے چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو تنگ نہ کرے بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو تنگ نہ کرے والدین سے وہ بھی نہیں کرنا چاہیے ہمت تو کرنی چاہیے <clears throat> مگر اگر نہیں ہو رہا تو اللہ سے مانگتے رہے ان شاء اللہ ایک دن طاقت ہو جائے گی کہ اللہ آپ کے آپ کے ارادے سے سب کچھ ہو سکتا ہے میں چاہتا ہوں میری اصلاح ہو جائے مگر ہمت نہیں ہوتی آپ نے بھی خط لکھا تھا نا حضرت کو حضرت نے جواب دیا تھا اس پہ عمل تو نہیں ہو رہا نا <coughs> پڑھنا چاہیے اس کو کوشش کروں ماشاء اللہ ماشاء اللہ میں نے بھی کل بہت حضرت سے کوئی باتیں پوچھی بہت فائدہ ہوا شیف کی ایک بات سے سارے نفس بالکل چیف نکل جاتی ہے نفس کی چیف نکل جاتی ہے جب میں اس کا گلا دباتا ہاں۔ آپ ہی کے اختیار میں ہے میری اصلاح اے اللہ میں سخت نالائق ہوں سخت خبیص ہوں سخت گنہگار ہوں میں تو عاجز ہو رہا ہوں آپ ہی میری مدد فرمائیے میرا قلب ضعیف ہے گناہوں سے بچنے کی قوت نہیں ہے آپ ہی قوت دے دیجئے میرے پاس کوئی سامان نجات نہیں ہے یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ میری مغفرت ہو جائے آپ ہی غیب سے میری نجات کا سامان پیدا کر دیجئے اے اللہ جو گناہ میں نے اب تک کیے ہیں انہیں آپ اپنی رحمت سے معاف فرما دیجئے گو میں یہ نہیں کہتا کہ آئندہ ان گناہوں کو نہیں کروں گا میں جانتا ہوں آئندہ پھر کروں گا لیکن پھر معاف کرا دوں گا سبحان اللہ بہت سے لوگ چلنا شروع کرتے ہیں بہت جوش میں شیخ سے اصلاح کراتے ہیں ایک دم ہی وہ بےچارے وہی گنا ان سے دوبارہ ہو جاتا ہے تو شیخ کے پاس جاتے بھی نہیں قریب بھی اور خط لکھنا بھی چھوڑ دیتے مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں مایوس ہو کے نہیں بیٹھنا چاہیے دوبارہ خط لکھیں شیخ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کے چلے جو اپنی اصلاح کرا لیتا ہے اور پھر دوبارہ گناہ ہو جائے تو پریشانی ہونا چاہیے شیخ سے دور بھی ہونا چاہیے دوبارہ خط لکھ دیں غرض اسی طرح سے روزانہ اپنے گناہوں کی معافی اور آجزی کا اقرار ہو اپنی اصلاح کی دعا اپنی نالائگی کو خوب اپنی زبان سے کہہ لیا کرو صرف دس منٹ روزانہ یہ کام کر لیا کرو لو بھائی دوا بھی مت پیو بد پرہیزی بھی مت چھوڑو صرف اس تھوڑے سے نمک کا استعمال سوتے وقت کر لیا کرو آپ دیکھیں گے کچھ دن کے بعد غیب سے ایسا ہو جائے گا ہمت بھی قوی ہو جائے گی شان میں بٹا بھی نہیں لگے گا جو شان بنی ہوئی نا شیخ کے سامنے <laughs> وہ سے بٹا بھی لگے گا اور دشواریاں بھی پیش نہیں آئیں گی غرض غیب سے ایسا سامان ہو جائے گا جو آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہے اور شیخ کے سامنے شان نہیں بنانی چاہیے بٹا دینا چاہیے اپنے آپ کو اور اسی طرح دستور العمل ہے اس کو بھی فرمایا اس کو بھی لیتے ہیں اسی کے پیچھے لکھا ہوا ہے وہ دستور العمل جو دل دل پر سے پردے اٹھاتا ہے جس کے چند اور یہ حکیم الامت مجدد ملت مولانا شاہ صاحب تھانی رحمۃ اللہ کی باتیں ہیں جو ہمارے حضرت والا نے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ سے تھانہ بھون کا کام یہاں سے لے رہے ہیں ماشاء اللہ غرفہ سے تو جس کے چند اجزاء ہیں انگریڈینٹس یعنی ہیں ایک تو یہ کتابیں دیکھنا یا سننا ہمارے لیے تو بہت فائدہ مند ہے بہت سے لوگ سندھ بلوچ میں رہ کے بھی نیٹ پہ مجلس سن رہے ہوتے ہیں انتہائی بیوقوفی کی بات ہے ایک تو یہ کہ مجبوری ہو تو پھر پوچھا جائے ورنہ پھر جانا چاہیے مردوں کا بھی انتظام ہے ماشاء اللہ عورتوں کا بھی انتظام ہے ہمت کرنی چاہیے ایسی مجلس کہاں ملتی ہے ایک تو کتابیں دیکھنا یا سننا دوسرے مسائل دریافت کرتے رہنا یہ ضروری ہے بھائی اپنے پاس مفتیان کرام کا نمبر لکھیں رہیں میرے پاس تو اللہ کا شکر بہت سارے علماء بڑے بڑے حضرات کا نمبر ہے جن کے پاس نہیں ہے وہ لے لیں مجھ سے ورنہ مفتی انوار الحق صاحب ماشاء اللہ کوئی چوبیس گھنٹے کی ان کی سروس ہے ہمارے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کا بہت اعتماد ان پہ اور مفتی الیاس صاحب جو حضور خلیفہ ہیں وہ فرما رہے تھے کہ یعنی اتنی ان کے اندر صلاحیتیں مفتی انوار الحق صاحب میں کہ میں ان کو پورا مدرسہ دے سکتا ہوں اور یہ مفتی عالیہ کرام کو سب کو سنبھال سکتے ہیں اتنی زبردست مفتی انوار الحق صاحب بہت اور صاحب فہم بھی ہیں اور دین کی سمجھ بھی رکھتے ہیں اہل اللہ کے صحبت یافتہ بھی ہیں ان کا نمبر لے لیں مسائل ہوتے ہیں آپ بھی پوچھ سکتے ہیں میسج کر کے تو خیر مشکل سے جواب ملتا ہے میں فون کر لیں پیکج کرا کے ان کو فون کر لیں خواتین ہی پوچھ سکتی ہیں مسائل تو پہلا تو یہ ہے کتابیں دیکھنا بزرگوں کی یا سننا تو ہم لوگوں کے لیے آسانی ہے <clears throat> سن لیا کریں جو دور رہتے ہیں جو دور مجلس سے سن رہے ہیں وہ بیان سن لیں یا کتابیں دیکھ لیں حضرت والے کتابیں تو ہر گھر میں پہنچ چکی ہیں دوسرا یہ کہ مسائل دریافت کرتے رہیں <clears throat> تیسرے کہ اہل اللہ کے پاس آنا جانا رکھیں اگر ان کی خدمت میں آمد و رفت نہ ہو سکے تو بجائے ان کی صحبت کے ایسے بزرگوں کی حکایت ملفوظاتی کا مطالعہ کر لیا کرو یا سن لیا کرو اگر تھوڑی دیر ذکر اللہ بھی کر لیا کرو تو یہ اصلاح قلب میں بہت ہی معین ہے شیخ کو اطلاع کریں یہ فقیر بھی الحمد اطلاع کر رہا ہے پہلے اطلاع نہیں کرتا تھا کرتا تھا ذکر میں شیخ کو اطلاع نہیں کرتا تھا اطلاع ہر مہینے ایک خط میں اپنے خط میں لکھ دیا کریں کہ بھائی الحمد پورے مہینے ایک ذکر کا ناغہ بھی نہیں ہوا اگر ہوا ہے تو وہ دیکھ لیں دو تین دن ناغہ ہوا اس سے نفس کو تکلیف پہنچے گی کہ خود ہی شرم آئے گی اگلے مہینے لکھتے وقت کہ میں نے کیوں ناغا کیا کھانے کا ناغا کرتے ہیں کھانے کا کبھی کوئی ناغا کرتا ہے کیا ناشتے کا ناغا کرتا ہے ذکر کا کیوں ناغا کرتے ہیں اور حضرت اتنا آسان فرما دی مجھے بڑا فائدہ ہوا جیسے کبھی انسان نے تھک گیا کچھ ہو گیا مسجد جاتے آتے تسبی ہاتھ میں رکھیں تینتیس دفعہ کر لیں فجر میں تینتیس دفعہ واپسی پہ آئے تینتیس دفعہ کتنی دفعہ ہو گیا ظہر میں جا رہے ہیں تینتیس دفعہ واپس تینتیس دفعہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا چلتے پھرتے ویسے بہتر تو یہ کہ بیٹھ کے کریں نہیں ہو رہا چلتے پھرتے کر لیں مگر تعداد پوری کریں ویسے تو بہتر تو یہ تعداد اور کیفیت کے ساتھ ہو کم از کم لا الہ الا اللہ کا اور اللہ اللہ کا استفاد در شریف چلتے پھرتے کر لیں خواتین کو تین سو برتھ سبحان اللہ بتائیں ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کھانا پکا رہی ہیں سبحان اللہ پڑھ لیں تین سو دفعہ اس میں کیا مسئلہ ہے صبح صبح ہر نماز میں سو سو دفعہ پڑھ لیں تین نمازوں میں تین سو دفعہ ہو جائے گا بہت سارے طریقے ہیں یعنی اس کو ٹکڑے کر کر کے بھی ذکر پورا کر سکتے ہیں مگر مت کریں گے ذکر کا ناغہ نہیں کریں بالکل ہی بیمار ہے انسان تلاوت کا بھی ناغہ مت کریں تجوید درست کروائیں اپنی یہ سب باتیں عمل کی ہیں اس سے دل میں نور آئے گا تھوڑی دیر ذکر اللہ بھی کر لیا کرو تو یہ اور اس طرح بچیوں کو چھوٹے بچوں کو جو ذکر بتایا حضرت نے آپ کو بھی ذکر بتایا نا کرنے کو دیکھو بیٹے گر جائے گا تو ذکر کرنا چاہیے سوتے وقت کر لیا کرو اگر بھول جاؤ کسی دن اسکول جاتے وقت کر لیا کرو البدر ہاں شاباش یہ سو دفعہ اس کو بتایا میں یہ کرتے ہیں بچے ماشاء اللہ اور ہم لوگ تو دس دفعہ بھی کرتے ہیں سوئے پڑ جاتے ہیں جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے تو یہ تو اصلاح قلب میں بہت ہی معین ہے اور اسی ذکر کے وقت میں سے کچھ وقت محاذبے کے لیے بھی نکالو جس میں اپنے نفس سے اس طرح باتیں کر لیا کرو یہ بہت بڑا محاسبہ ہے اس کو پڑھنے تو زیادہ اچھا ہے ورنہ ایک چھوٹا بھی آپ کو بتا دوں گا شارٹ کٹ آج کل لوگ شارٹ کٹ مانگتے ہیں <laughs> اور شارٹ کٹ پہ اس فقیر کا بھی عمل ہے اس لیے بتا دوں گا میرا لیے بڑا والا اس کو زیادہ بڑا نہیں ہے صرف سات آٹھ لائنیں ہیں اے نفس ایک دن دنیا سے جانا ہے موت بھی آنے والی ہے اس وقت یہ سب مال و دولت یہیں رہ جائے گا بیوی بچے سب تجھے چھوڑ دیں گے نیٹ کی جو گھر میں لگایا ہوا ہے سب نے نکالنا چاہیے شیخ سے پوچھیں ہم نے گھر میں کیوں نیٹ لگایا بچے تباہ ہو رہے ہیں آنے والی گناہ جاریا بنے گا یہ نیٹ جو ہے گھر میں جس نے لگایا ہم چلے گئے بچے جو گندی فلمیں دیکھیں گے یا آنے والی نسلیں پوتا پوتی نواسا نواسی سب گناہ جاری اس بڈھے پہ جائے گا یہ نیٹ چھوڑ کے گیا اس وقت یہ <laughs> بیٹے گرو گے اس وقت یہ سب مال و دولت یہیں رہ جائے گا بیوی بچے سب تجھے چھوڑ دیں گے اور اللہ تعالیٰ سے واسطہ پڑے گا اگر تیرے پاس نیک امال زیادہ ہوئے تو بخشا جائے گا اور گنا زیادہ ہوئے تو جہنم کا عذاب بھگتنا پڑے گا جو برداشت کے قابل نہیں ہے اس لیے تو اپنے انجام کو سوچ اور آخر کے لیے کچھ سامان کر عمر بہت بڑی قیمتی دولت ہے اس کو فضول رائے گا مت برباد کر مرنے کے بعد تو اس کی تمنا کرے گا کہ کاش میں کچھ نیک عمل کر لوں جس سے مغفرت ہو جائے میں اس وقت تجھے یہ حسرت مفید نہیں ہوگی بس زندگی کو غنیمت سمجھ کر اس وقت اپنی مغفرت کا سامان کر لیں دوبارہ پڑھتا ہوں اے نفس ایک دن دنیا سے جانا ہے موت بھی آنے والی ہے اس وقت یہ سب مال و دولت یہیں رہ جائے گا بچوں یہ سوچ لیں کہ ویڈیو گیم یہیں رہ جائیں گے دوسرے چھپ چھپ کے ویڈیو گیم کھیلتے ہیں گندی تصویریں دیکھتے ہیں یہ سب یہیں رہ جائے گا بیوی بچے سب تجھے چھوڑ دیں گے اور اللہ تعالیٰ جتنی گرل فرینڈ ہیں بوائے فرینڈ ہیں سب چھوڑ دیں گے فیس بک یوٹیوب سب چھوڑ جائے گا بس وہ استعمال کرتے تو ہم کیوں کریں گے ہمیں تو حضرت والا کے طریقے پہ چلنا ہے کوئی اگر استعمال کرتا ہے تو اس کے استعمال کرنا کی وجہ سے ہم تھوڑی استعمال شروع کر دیں گے فیس بک یا یو ٹیوب بھی بچے سب تجھے چھوڑ دیں گے اور اللہ تعالیٰ سے واسطہ پڑے گا اگر تیرے پاس نیک آواز زیادہ ہوئے تو بخشا جائے گا اور گنا زیادہ ہوئے تو جہنم کا عذاب بھگتنا پڑے گا جو برداشت کے قابل نہیں ہے اس لیے تو اپنے انجام کو سوچ اور آخرت کے لیے کچھ سامان کر انجام کا مطلب ہے آخر سوچیں کہ مرنا ہے سب کو عمر بڑی قیمتی دولت ہے اس طرح جوانی ہے بڑی قیمتی ہے اس کو قیمتی کر لیں اس کو فضول رائے کا مت برباد کریں مرنے کے بعد تو اس کی تم... تو اس کی تمنا کرے گا کاش میں کچھ نیک عمل کر لوں جس سے مغفرت ہو جائے میں اس وقت تجھے یہ حضرت مفید نہیں ہوگی بس زندگی کو غنیمت سمجھ کر یہ سب کو اپنی مغفرت کا سامان کر لیں یہ بات حضرت نے مجھے خاص فرمائی کہ آپ مجلس میں بتا دینا کہ سب شیخ کو اطلاع کریں کہ نیٹ کیوں گھر میں لگوایا ہوا ہے